اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں اور قیامت کا معاملہ آنکھ چھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے